آگ اور تیل محرومی اور ذلت کا سامنا کرنا انسانوں کے لیے ہمیشہ ایک عذیتناک ناک تجربہ ہوتا ہے یہ تجربہ اگر حال ہی میں پیش آئے تو عذیت کے ساتھ پچھتاموں کی آگ بھی وجود انسانی کو جھلس دیتی ہے اس آگ کی تپش اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب اپنے جانے پہچانے لوگ ارد گرد ہوں اور اپنی انگلیاں دانتوں میں دبائے نامرادی اور رسوائی کی اس جلتی پر شرمندگی و ندامت کا تیل ڈال رہے ہوں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے مجرموں کو جب ذلت و محرومی کا سامنا ہوگا تو اس کے ساتھ پچھتاوے اور ندامت کو بڑھانے والے سارے عناصر بھی اس موقع پر جمع کر دیے جائیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا وہ محسوس کریں گے کہ گویا بس وہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں رہے وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے سورہ یونس اس آیت کا پہلا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ نافرمان لوگ بروز قیامت ماضی میں گزری ہوئی زندگی کو ایسا محسوس کریں گے گویا شام قیامت سے قبل دن کی ایک گھڑی میں وہ دنیا میں رہے صبح و شام کا یہ معاملہ انہیں پچھتاووں کے ختم نہ ہونے والے عذاب میں مبتلا کر دے گا کہ کاش وقت کا پہیا ذرا پیچھے گھومیں اور وہ صبح زندگی میں لوٹ کر اپنے اعمال کو بہتر بنا لیں مگر یہ ممکن نہ ہوگا اور ماضی بعید ماضی قریب بن کر ان کے عذابوں میں اضافہ کرتا رہے گا ان کا دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ نامرادی اور ذلت کے ان لمحات کے گواہ ان کے جانے پہچانے سارے لوگ ہوں گے لوگ انہیں پہچانتے ہوں گے اور وہ لوگوں کو یوں ذلت کی قبا اوڑے ان لوگوں کو دیکھنے والی ہزاروں محرم نگاہیں میدان حشر میں ہوں گی جو قبائے ذلت میں جا بجا ندامت کے پیونت لگا رہی ہوں گی کیسی عجیب ہے قیامت کی نامرادی اور کیسی شدید ہے اس روز کی رسوائی کرسیوں کا پیغام آج کل مساجد میں صفوں کے ساتھ ساتھ رکھی ہوئی کرسیاں عام دیکھی جا سکتی ہیں یہ کرسیاں ان بزرگوں کے لیے رکھی جاتی ہیں جو بڑھاپے اور جوڑوں کی کمزوری کی بنا پر قیام رکوع اور سجود آسانی سے نہیں کر سکتے چنانچہ یہ بزرگ صف کے آخری حصے میں رکھی ان کرسیوں پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں اور رکوع اور سجود اشارے سے ادا کرتے ہیں یہ بے جان کرسیاں زبان حال سے تمام انسانوں کو خواہ و نمازی ہوں یا بے نمازی ایک خاموش پیغام دے رہی ہیں یہ کرسیاں انہیں بتاتی ہیں کہ ان کا پروردگار کتنا کریم ہے جس نے انہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے اس نے انہیں وہ جسم عطا فرمایا ہے جس میں کھڑے ہونے اور چلنے اچھلنے اور کودنے اٹھنے اور بیٹھنے جھکنے اور مڑنے کی غیر معمولی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں انسان زندگی بھر ان صلاحیتوں کو بے دریغ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے مگر انسان نعمت دینے والے کو ہمیشہ بھولے رہتا ہے انسان کے لیے حصول معاش تعلیم تفریح اور آرام جیسی نعمتیں جسم کی صلاحیت کے بغیر ممکن ہی نہیں مگر انسان یہ عظیم موقع کھو دیتا ہے کہ وہ جسم کی صلاحیت کو استعمال کر کے اپنے رب کے سامنے قیام کرے وہ رکو میں اس کے سامنے جھک جائے سجدے میں اس کے حضور زمیں بوس ہو جائے اور تشہد میں اس کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھ جائے ایک بے نمازی یہ عظیم موقع کھو دیتا ہے یہاں تک کہ اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے مگر وہ پھر بھی مسجد نہیں آتا اور ان کرسیوں کا سہارا لے کر نماز نہیں پڑھتا یہاں تک کہ قیامت کا وہ دن آ جائے گا جب ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا مگر اس وقت اس بے نمازی سے سجدے کا یہ موقع چھین لیا جائے گا یہی ان خاموش کرسیوں کا پیغام ہے اور یہی ان کی آخری تمبی ہے دلہن کی نمائش بندہ سورنا اور زیب و زینت خواتین کی فطرت کا حصہ ہے یہ اپنی ذات میں کوئی قابل اعتراض بات بھی نہیں ہے اس لیے دین اسلام میں اس عمل پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے البتہ سورہ نور میں خواتین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ مردوں کے قریبی حلقے کے علاوہ جن میں زیادہ تر محرم شامل ہیں اپنی زینتوں کو نمایاں نہ کریں اس سے قبل خواتین کو اس بات پر بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سینوں کو اپنی اوڑھنیوں سے چھپائے رکھیں بدقسمتی سے ہمارے ہاں شادی بیاہ کے مواقع پر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کا ایک اجتماعی موقع بن جاتا ہے عام طور پر ہماری شادی کی مجالس یا تو مخلوط ہوتی ہیں یا پھر مرد خود ہی دن دناتے ہوئے خواتین کے حصے میں آ جاتے ہیں یوں اللہ تعالیٰ کا حکم سر عام پامال ہوتا ہے اس میں پہلی غلطی تو مردوں ہی کی ہے جو شادی کا انتظام کرتے ہیں انہیں ایک ایسے موقع پر مخلوط مجالس کا انتظام نہیں کرنا چاہیے جہاں خواتین پوری طرح آراستہ ہو کر آتی ہوں یہ انتظام نہ ہو تو انہیں غز بسر نظر جھکانے کے دینی حکم کی پابندی کرنی چاہیے ایسے مواقع پر خواتین بھی احتیاط نہیں کرتی مگر سب سے بڑھ کر اس موقع پر دلہن کے طور پر موجود لڑکی کا وجود مجسم اس حکم کی خلاف ورزی بنا ہوا ہوتا ہے سولہ سنگار کی ہوئی دلہن کو بنا سوار کر اسٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہے زیورات اور لباس کی نمائش کے لیے دلہن کے دوپٹے کو سینے سے ہٹا کر با اہتمام پیچھے کمر پر ڈال دیا جاتا ہے یوں کھلے گلے اور چھوٹی آستین کے ساتھ ممکنہ حد تک جسم کی نمائش کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے فوٹوگرافر اور مووی بنانے والے سر عام کیمرے کی آنکھ سے دلہن کو ٹٹولتے ہوئے نظر آتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دلہن جسے اس وقت سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے اپنی نمائش کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے مما پپا اور اللہ پارک کی اونچی نیچی روشوں سرسبز ڈھلانوں رنگ برنگے پھولوں اونچے اونچے درختوں ان کے سائے میں لگے پر لطف جھولے میں اپنے ہم جولیوں کے ہمراہ کھیلتا دوڑتا ہنستا بچہ بہت مگن تھا اتنا مگن کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ پارک میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آیا تھا اس کے ماں باپ ہی اس کی ہر ضرورت کو پوری کرنے والے اور اس کے محافظ ہیں مگر اس کے ماں باپ کو اس کی فکر تھی وہ دور جھولوں میں گیا تو وہ بھی اسے اپنی نظر میں رکھنے کے لیے جھولوں کے پاس آ بیٹھے یکا یک کھیل کی مستی میں بچے کو اپنے ماں باپ یاد آئے اجنبیوں کے درمیان اپنوں کی یاد آئی تو بچہ دوڑ کر اسی جگہ گیا جہاں اس نے انہیں چھوڑا تھا وہ وہاں موجود نہ تھے بچے نے ادھر ادھر دیکھا انہیں کہیں نہ پایا تو تڑپ کر انہیں پکارنا شروع کر دیا یہ ممکن نہیں تھا کہ بچہ پکارے اور ماں باپ جواب نہ دیں جواب آیا اور بچہ ماں باپ کے پاس تھا ماں باپ اور بچے کی یہ کہانی انسان اور اس کے رب کی کہانی سے زیادہ مختلف نہیں انسانوں کا مالک ماں باپ سے کہیں زیادہ ان سے محبت کرتا ہے وہ ان کا دامن جنت کی خوشیوں سے بھرنا چاہتا ہے اور دنیا کی راحت سے بھی محروم نہیں رکھنا چاہتا وہ ان کے فائدے کے لیے ان پر کچھ پابندیاں لگاتا ہے مگر لذات دنیا سے استفادے کا موقع بھی دیتا ہے اس کے بندے اس سے کتنے ہی غافل ہو جائیں وہ انہیں یاد رکھتا ہے تمام تر گناہوں کے باوجود جب کبھی بندے تڑپ کر اسے پکارتے ہیں تو وہ ان کی ہر خطا کو معاف کر کے انہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے مگر افسوس کہ اکثر انسانوں کا دل بچوں کی طرح نہیں ہوتا وہ خدا کو بھولے رہتے ہیں وہ اسے نہیں پکارتے وہ ابلیس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں اور غفلت کے جھولے جھولتے ہوئے ایک روز قبر کے اندھیرے میں جا گرتے ہیں کتنا عجیب ہے وہ جو ہر پکار کا جواب دیتا ہے اور کتنے بد نصیب ہیں وہ جو اسے نہیں پکارتے اللہ کو دیکھنا اللہ کا دیکھنا حدیث کی کتابوں میں ایک بہت اہم روایت بیان ہوئی ہے جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک مکالمہ نقل ہوا ہے جو دین کے بنیادی حقائق کا نہایت جامع بیان ہے اس مکالمے میں ایک جگہ حضرت جبرائیل سوال کرتے ہیں کہ احسان کیا ہے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھتے ہو تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے کالا عن الاحسان قولا ان تعبد اللہ کا انکا توراہ ف تکن توراہ ف یراک احسان کی یہ تعریف حقیقی معنوں میں اس بات کا ایک مکمل اور جامع بیان ہے کہ بندہ مومن کے حسن عمل کی اساس کیا ہوتی ہے وہ اساس دراصل خداوند خدا بند دو عالم کی حضوری میں جینا ہوتا ہے وہ احساس اس احساس میں اپنی شام و سحر کو گزارنا ہوتا ہے کہ بندہ رب کے اور رب بندے کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الوحی قربت کے اس ذاتی تجربے کو بلاغت کی انتہا پر پہنچاتے ہوئے اس طرح بیان کر دیا کہ بندہ مومن تو اس طرح بندگی کی زندگی جیتا ہے کہ گویا رب کریم ہم وقت اس کی نگاہوں میں ہے لیکن ظاہر ہے کہ پروردگار عالم وہ ہستی ہے کہ لا یدرکہ الابصار ایسی صورت میں کہ جب نگاہیں اسے نہیں پا سکتیں تو قربت الہی کی کیفیت کو تازہ رکھنے کا دوسرا راستہ اس بات کا یقین ہے کہ بندہ خالق کو نہ دیکھ سکے تو کیا ہوا خالق تو ضرور ہی اسے دیکھ رہا ہے دونوں صورتوں میں نفسیاتی سطح پر نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے اس بات کو دور جدید میں روزمرہ استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی نے بالکل واضح کر دیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بڑی دکانوں اور شاپنگ سینٹرز میں بہت بڑی تعداد میں اشیاء صرف فروخت کے لیے رکھی ہوتی ہیں خریداری کے لیے آنے والے کسی بھی شخص کے لیے بظاہر بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ کسی چھوٹی مگر قیمتی چیز کو اپنے کپڑوں وغیرہ میں چھپا لے اور بغیر قیمت دیے چوری کر کے لے جائے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے دکاندار نگرانی کے کیمرے استعمال کرتے ہیں کیمروں کے ساتھ جگہ جگہ ایک جملہ نمایاں کر کے لکھ دیا جاتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بری نیت سے شاپنگ سینٹر میں آنے والا شخص ڈر جاتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر اسے چیزوں کے درمیان شاپنگ سینٹر کا مالک یا اس کا کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا مگر اس کی اپنی ایک ایک نقل و حرکت کیمرے کے ذریعے سے یہاں کے ذمہ داروں تک منتقل ہو رہی ہے وہ گرچہ نہیں دیکھ رہا مگر اسے دیکھا جا رہا ہے وہ چوری کرے گا تو فوراً نظر میں آ جائے گا یہی احساس ایسے لوگوں کو چوری چکاری سے روک دیتا ہے کیمرے کی نگرانی کا یہ معاملہ واضح کر دیتا ہے کہ انسان کسی کو دیکھے یا اسے یہ احساس ہو کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے نتیجہ دونوں صورتوں میں ایک ہی نکلتا ہے یہی بات حدیث جبرائیل میں احسان کے حوالے سے سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کا بندے کو دیکھتے رہنا حسن عمل کے پہلو سے بندے کا اللہ کو دیکھنے کے برابر ہے یہ چیز نہ صرف انسان کو برے عمل سے روکتی ہے بلکہ اس کی عبادت اور عمل سولے میں خوبصورتی جمال کمال اور سب سے بڑھ کر اخلاص پیدا کرتی ہے بندہ جس کے لیے کام کرتا ہے ہم وقت خود کو اس کے سامنے سمجھتا ہے وہ اپنے مالک کو نہیں دیکھ پا رہا تو کیا ہوا اس کا مالک تو اسے دیکھ ہی رہا ہے friends list Facebook internet پر سماجی روابط کی ایک معروف ویب سائٹ اور سروس ہے دنیا میں نوے کروڑ سے زائد لوگ اس سروس کو باقاعدہ استعمال کر کے اپنے دوست احباب سے مستقل رابطے میں رہتے ہیں فیس بک میں لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود اس سائٹ کا ممبر بنا جائے اور پھر اپنے جاننے والے لوگوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی جائے یوں ایک حلقہ یاراں وجود میں آتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے اور باہمی دلچسپی کی چیزیں شیئر کرتے ہیں میں ایک تنہائی پسند شخص ہوں اس لیے فیس بک جیسی چیزوں سے دور ہی رہا ہوں تاہم پچھلے دنوں بعض دوستوں کے پہم اصرار پر میں بھی فیس بک کا ایک ممبر بن گیا ممبر بنتے ہی دوست بننے اور بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا اس عمل میں جو پہلا خیال مجھے آیا وہ یہ تھا کہ دنیا میں سب سے قیمتی دوستی اور سب سے اچھا ساتھ عالم کے پروردگار کا ہوتا ہے مگر ان نوے کروڑ لوگوں میں سے کتنے ہوں گے جنہیں عالم کے پروردگار کو اپنا دوست اور ولی بنانے کا خیال آیا ہوگا پروردگار انہی کا ولی بنتا ہے جو اس کی دوستی کو زندگی کا مسئلہ بنا لیں مگر جن لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آیا دو عالم کا مالک ان کا دوست کیسے بن سکتا ہے اس کی محبوبیت کا حال یہ ہے کہ اس کے چاہنے والے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں اس غرض سے کہ اس کی ایک نظر ان کے حال پر ہو جائے وہ اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کا نذرانہ بھی اس کے حضور پیش کر دیتے ہیں وہ اپنی خواہش اور مرضی کو اس کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں اس کی نافرمانی ہو جائے تو وہ تڑپ کر اس کے حضور توبہ کرتے ہیں وہ دن رات اس کے احسانوں اور مہربانیوں کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد و محور بس یہی ہوتا ہے کہ وہ فیس بک کی اصطلاح میں ان کی فرینڈ ریکویسٹ کو ایک دفعہ کنفرم کر دے پھر یہی ایک نظر ان کی زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے یہ وہ کیفیت ہے جسے کسی شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے ایک نظر کے لیے ساری عمر عمر بھر کے لیے ایک نظر مگر کیا کیجیے عالمی دوستی کے اس دور میں جب لوگ ہر کسی کو دوست بنا رہے ہیں دوست اگر نہیں بنایا جا رہا تو اسے نہیں بنایا جا رہا جو دوست بنانے کا سب سے بڑھ کر مستحق ہے اور جس کی دوستی سب سے زیادہ مفید ہے کیسا عجیب ہے یہ علمیہ اور کیسی عجیب ہے دوستی کی یہ کہانی کتنے خوش نصیب ہیں وہ جن کی فرینڈ لسٹ میں اللہ کا نام موجود ہے اور کتنے بد نصیب ہیں وہ جن کی فرینڈ لسٹ پر یہ نام موجود نہیں طوفان اور جھونکا اس دنیا میں انسان جن لطیف ترین تجربات سے گزر سکتا ہے ان میں سے ایک ہوا کا وہ نرم جھونکا ہے جس کا لمس روح انسانی میں سرشاری کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے انسان میں یہ کیفیت پیدا کرنے والی یہ نرم و لطیف ہوا پندرہ سے بیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے وقت موسم اور جگہ کے تغیر کے لحاظ سے اس ہوا کی رفتار میں کچھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے تاہم عام حالات میں ہوا اسی رفتار سے چلتی ہے انسان اس ہوا میں سانس لیتے موسم کی تپش میں ٹھنڈک کا مزہ اٹھاتے اور سبکسر ہوا کے چھونکے میں زندگی کا مزہ لیتے ہیں مگر انہیں کبھی یاد نہیں آتا کہ کائنات کے اس جہنم قدے میں جہاں یا تو بغیر ہوا کا خلا ہے یا پھر دہکتے ہوئے ستارے وہاں یہ نرم و لطیف ہوا کس نے پیدا کی ہے چنانچہ انسانوں کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے خالق کائنات کبھی کبھار اس ہوا کی لگام چھوڑ دیتا ہے یہ ہوا طوفان کی شکل میں اٹھتی ہے اور رحمے میں آنے والی ہر چیز کو پٹخ دیتی ہے امریکہ کے حالیہ سپر سٹارم سینڈی میں بھی یہی ہوا نوے میل یعنی ڈیڑھ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی طوفانی رفتار سے چلی اور سامنے آنے والی ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیا اس ہوا نے کئی میٹر بلند طوفانی لہروں کو اٹھایا راہ میں آنے والے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا بحری جہازوں گاڑیوں اور گھروں کو شدید نقصان پہنچایا اور انسانوں میں سے بھی جو اس کی زد میں آیا اسے زندگی سے محروم کر دیا اس کائنات میں نرم ہوا اپنے خالق کا غالباً خوبصورت ترین تعارف ہے انسان اس تعارف کو دن رات محسوس کرتا اور اسی میں جیتا ہے مگر اس خالق کی تعریف نہیں کرتا اس لئے کبھی کبھی آ جاتا ہے انسانوں کو یاد دلانے کہ اس ہوا کی لگام اگر رب نہ تھامے ہوئے ہو تو انسان دنیا میں جی سکتے ہیں نہ اپنی دنیا بسا سکتے ہیں آسانی کی نعمت ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ بیسنی روٹی ان کا پسندیدہ ترین کھانا ہے میں نے دریافت کیا کہ بیسنی روٹی وہ کس چیز کے ساتھ کھاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ پیاز لہسن کی چٹنی اور اچار وغیرہ کے ساتھ بیسنی روٹی کھانے سے اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے ان صاحب کی عجیب قسم کا تھرل پیدا کر دیا مجھے یاد آیا کہ بنی اسرائیل کی صحرا نوردی کے زمانے میں انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ایسے ہی ذائقوں کی فرمائش کی تھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سلوہ کی نعمتوں کا بکثرت اہتمام کیا مگر پیاز لہسن اور مسالوں کا جو مزہ ہوتا ہے اس سے انہیں اس صحرائی زندگی میں محروم رکھا گیا کیونکہ صحرا میں ان کا قیام اور نتیجتاً چٹپٹے کھانوں سے دوری ان کی تربیت کا ایک لازمی تقاضا تھا ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی احسان ہے کہ ہمیں کسی فرعون سے آزمایا گیا ہے اور نہ کھانے کے کسی ذائقے پر کوئی پابندی ہی لگائی گئی ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو دعا سکھائی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ اصولی فیصلہ بیان ہوا ہے کہ اس امت پر وہ بوجھ نہیں ڈالے جائیں گے جو پچھلی امتوں پر ڈالے گئے اور نہ وہ بوجھ جنہیں اٹھانے کی ان میں طاقت نہیں یہی وہ پس منظر ہے جس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں اور انہیں کتنی آسانی اور راحت کے دور میں اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہے اس کے باوجود یہ ایک المیہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں غفلت برتتی ہے وہ شکر گزاری کے بجائے ناشکری کا رویہ اختیار کرتی ہے دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے بجائے ان سے نفرت میں جیتی ہے کیسا عجیب ہے ہم پر رب کا احسان اور کتنی عجیب ہے ہماری غفلت ترقی کا راستہ ایک نوجوان معمولی ملازمت کیا کرتا تھا وہ اپنا کام بہت محنت اور دیانتداری سے کرتا تھا مگر ملازمت معمولی نوعیت کی تھی جس کی تنخواہ بہت کم تھی وہ کافی عرصے تک یہاں ملازمت کرتا رہا مگر اس ملازمت میں ترقی کا کوئی امکان تھا نہ اس کا دروازہ کھل سکا اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی چنانچہ گھر والوں نے اس کی شادی کر دی اس کی بیوی بہت سمجھدار لڑکی تھی اس نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ زندگی میں ترقی صرف محنت ہی سے نہیں ملتی بلکہ اس کے لیے نئے خیالات اور نئے راستے اختیار کرنا بھی ضروری ہیں بیوی کے گھر آنے سے نوجوان میں ترقی کا دائیہ پہلے ہی بڑھ چکا تھا اس بات نے اس کے جذبے کو اور مہمیز دی چنانچہ نوجوان نے اپنے حالات کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ اس کی بنیادی خوبی ایمانداری کے علاوہ گفتگو کرنے کی اچھی صلاحیت تھی چنانچہ اس پس منظر میں نوجوان نے لگی بھندی آمدنی کی ملازمت چھوڑ کر ایک کمپنی میں کمیشن پر اشیاء فروخت کرنے کا کام شروع کیا ایمانداری اور گفتگو کی اچھی صلاحیت کی بنا پر جلد ہی اسے اس نئے شعبے میں ترقی حاصل ہونے لگی کمپنی نے کچھ ہی عرصے میں اس کی اچھی تنخواہ مقرر کر دی اور کمیشن اس کے علاوہ تھا تاہم یہ نوجوان مزید ترقی چاہتا تھا اس نے پھر اپنا جائزہ لیا اور دیکھا کہ تعلیم میں اس کی کمی اور انگریزی سے ناواقفیت ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھیں دو برس میں اس نے محنت کر کے ان دونوں خامیوں کو بھی دور کر دیا پھر ایک نئی کمپنی میں بہت اچھی ملازمت کر کے خوشحال زندگی گزارنے لگا یہ مثال بتاتی ہے کہ زندگی میں ترقی کا راستہ دو بنیادی چیزوں سے عبارت ہوتا ہے ایک جذبہ جو محنت پر آمادہ کرتا ہے اور دوسرا لگے بندھے راستے کو چھوڑ کر نئی راہیں تلاش کرنا بلند جذبہ اور نئے آئیڈیاز ہی زندگی میں ترقی کا اصل راستہ کھولتے ہیں وہ اجنبی انسان کی ایک جملے میں مکمل تعریف بیان کی جائے تو یہ وہ ہستی ہے جو سراپا احساس اور سراپا احتیاج ہے پہلی بات کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف ایک جیتی جاگتی حیوانی شخصیت ہی نہیں رکھتا بلکہ رنگ و بو حسن و ادا لذت و جمال لطافت و سرور صوت و آہنگ سے حض اٹھانے کے وہ احساسات اپنے اندر رکھتا ہے جو اسے دیگر تمام موجودات سے مختلف بناتے ہیں مثلا ایک چوپائی کے لیے گلاب کا حسین پھول بس چرنے اور پیٹ بھرنے کی ایک چیز ہے پانی اور غذا کا مطلب گلے کی خشکی اور پیٹ کی اینٹھن کو دور کرنا ہے اسے شام کی شفق گلوں کی مہک سبزے کے رنگ سے کوئی سرور نہیں آتا مگر انسان کے لیے یہ رنگ و خوشبو اور حسن و لطافت کے وہ مظاہر ہیں جو اس کی روح کو سرشار کر دیتے ہیں مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت ہے کہ انسان سراپا ایجز ہے وہ محتاج مطلق ہے وہ اپنی غذا ہوا اور پانی جیسی ضروریات کو بھی خود پورا کرنے پر قادر نہیں اگر آسمان نہ برسے فضا ہوا سے خالی اور زمین بنجر ہو جائے تو انسان بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے انسان نہ صرف محتاج مطلق ہے بلکہ اسے اپنی اس احتیاج کا بخوبی احساس بھی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے خالق و مالک کی عطا ہے مگر افسوس کہ حسن کی ہر قسم کا ادراک اور اپنے عجز کی ہر شکل کا احساس رکھنے والا یہ انسان اپنے مالک سے بے پرواہ ہو کر جیتا ہے کتنے ہیں جن کے لیے خدا بس ایک نام ہے جو بس مشکل میں پکارا جاتا ہے ورنہ کبھی اس نام کا زندگی میں گزر بھی نہیں ہوتا کتنے ہیں جن کے لیے اپنا مالک اور محسن ایک اجنبی اور غیر مانوس سا وجود ہے کتنے ہیں جو اس اجنبی کو رسمی طور پر پانچ دفعہ یاد کر لیتے ہیں مگر وہ اجنبی نماز کے باہر بھی اجنبی رہتا ہے اور نماز کے اندر بھی کچھ اور ہیں جن کے لیے یہ اجنبی اپنے تعصبات اور قومی جذبات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے ایک دوسری انتہا وہ ہے جو ان لوگوں کے رد عمل میں اس اجنبی کے تصور کو بھی دل و دماغ سے کھرچ کر پھینک چکی ہے اور انکار خدا کی احمقانہ نفسیات میں جی رہی ہے پیغمبر ہر دور میں آتے رہے ہیں اور اس اجنبی کو زمانے کے لیے مانوس بنانے کی کوشش کرتے رہے مگر افسوس کہ ہر دور میں لوگ اس کو بھولے رہے اس اپنے کو اجنبی سمجھتے رہے اس کے بجائے غیروں کی محبت میں جیتے رہے اس کی قربت کے بجائے دنیا کے عارضی مزوں میں مگن رہے یہ نادان ایک ایسی دنیا میں جیتے ہیں جہاں ہر ذرہ اس اجنبی کو پوچھتا ہے ہر درخت اس کی محبت میں جھومتا ہے ہر پرندہ اس کی حمد میں گنگناتا ہے ہر وجود اس کی بے قرآن عنایات کی یاد دلاتا ہے اس ذاکر و شاکر کائنات میں یہی انسان وہ محروم اور بدبخت ہستی ہے جو ہر رنگ کو دیکھنے کے باوجود خدا کو دیکھنے کے لیے اندھا ہے وہ ہر آواز کو سننے کے باوجود اس کی پکار سننے کے لیے بہرا ہے وہ ایک قلب حساس رکھنے کے باوجود عنایات رب پر شکر گزار نہیں وہ خواہش کی لامحدود پیاس رکھنے کے باوجود اس کی ابدی جنت کے دریاؤں کا مشتاق نہیں وہ حسن کی لازوال طلب رکھنے کے باوجود اس کی فردوس کے حسن کا طلبگار نہیں یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے اس لیے اس دنیا میں ہر معاملے میں حساس انسان کی یہ غفلت اور سرکشی برداشت کی جا رہی ہے مگر عنقریب جزا و سزا کی وہ دنیا قائم ہونے والی ہے جس میں وہ اجنبی رخ زیبہ سے نقاب اجنبیت اتارے گا اور حسن توحید کی تجلی کائنات کے ہر ذرے کو جگمگا دے گی ہاں مگر اس روز کچھ بدبخت ہوں گے جن کی تقدیر ان کے نامہ اعمال کی طرح سیاہی رہے گی حسن ازل کی تجلی سے ان کا وجود منور نہیں ہوگا یہ وہی محروم ہوں گے جن کے لیے ان کا انداتا اجنبی رہا جن کے لیے ان کا محسن اجنبی رہا ہمیں شکایت ہے موجودہ دور میں بڑے پیمانے پر اپنی اشیاء کی فروخت کے لیے مارکیٹنگ ایک بنیادی شرط بن چکی ہے اس مقصد کے لیے کمپنیاں ایک بہت بڑا بجٹ مختص کرتی ہیں اس بجٹ کا بیشتر حصہ میڈیا وغیرہ پر اشتہارات کی مد میں خرچ ہوتا ہے تاہم کچھ کمپنیاں مارکیٹنگ کا ایک براہ راست طریقہ بھی اختیار کرتی ہیں اس طریقے میں کمپنیاں اپنی مصنوعات براہ راست صارف کو مفت میں فراہم کرتی ہیں صارف ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور اگر انہیں چیز پسند آ جائے تو وہ مستقل خریدار بن جاتے ہیں مارکیٹنگ کے اس طریقہ کار سے ہم میں سے بہت سے لوگوں کا واسطہ پڑا ہوگا بارہا ہمیں کسی شاپنگ سینٹر سے باہر نکلتے ہوئے کمپنی کے نمائندے ملے ہوں گے جو اپنی مصنوعات مفت تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو اگر یہ اطمینان ہو جائے کہ کسی طرح کا دھوکہ نہیں ہو رہا تو وہ مفت ملنے والی ایسی چیزوں کو خوشی خوشی لیتے ہیں مارکیٹنگ کے اس طریقے کی کامیابی کی وجہ انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ مفت میں ملنے والی چیزیں بڑی خوشی سے لے لیتا ہے یہ نفسیات اس حقیقت کی بنا پر پیدا ہوتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص کسی دوسرے کو مفت میں چیزیں نہیں دیتا ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے اور قیمت کے بغیر چیز نہیں ملا کرتی چیز جتنی ضروری اور اہم ہوتی ہے اس کی قیمت اسی حساب سے بڑھتی چلی جاتی ہے تاہم اس دنیا میں اس حوالے سے ایک انتہائی حیرت ناک استثنا پایا جاتا ہے وہ یہ کہ جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہیں وہ سب کی سب بالکل مفت اور بکثرت دستیاب ہیں مثلا دنیا کی سب سے قیمتی چیز زندگی ہے وہ ہر شخص کو مفت میں ملی ہے پھر زندگی کو برقرار رکھنے اور اسے پر لطف بنانے کے سارے سامان مفت میں دستیاب ہیں مثلاً ہوا پانی دھرتی موسم دن رات اور پھر وجود انسانی کے اعضاء قوا اور جوڑ و بند وغیرہ یہ ان لاتعداد نعمتوں میں سے صرف چند کے نام ہیں جن کے بغیر زندگی ممکن ہے نہ اسے گزارنا آسان ہے اس ایک سادہ ترین مثال سے یوں سمجھیں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ گھٹنے کے جوڑوں کا درد عام بات ہے یہ درد بہت اذیت ناک ہوتا ہے اور کئی پہلوؤں سے آدمی کو ناکارہ کر دیتا ہے تاہم آج کل گھٹنے بدلنے کی ٹیکنیک عام ہو گئی ہے تقریباً دس بارہ لاکھ روپے میں ایک تکلیف دہ عمل کے بعد گھٹنے بدلے جا سکتے ہیں گو پھر بھی یہ اصل گھٹنوں کا بدل نہیں ہوتے لیکن بمشکل تمام انسان ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے دوسری طرف تمام انسان یہ گھٹنے مفت میں لے کر گھومتے ہیں اس پر قیاس کیا جائے تو ہمارے تمام اعضاء و جوارح جوڑ و بند اور قوت و صلاحیت کی مالیت اربوں تک جا پہنچتی ہے یہ سب ہمیں مفت میں ملا ہے مگر کبھی اس کا احساس تک نہیں ہوتا یہی معاملہ خارج کی نعمتوں کا ہے ہوا ہو یا پانی سورج کی کرن ہو یا دھرتی کی مٹی یہ انمول چیزیں مفت میں اور انتہائی کثرت سے بآسانی دستیاب ہیں مگر کمال ہے کہ ہمیں کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا ہمارے دل میں کبھی اس ہستی کی سچی یاد نہیں جاگتی جو یہ سب ہمیں دیتا چلا جاتا ہے آنکھیں اس کے اعتراف نعمت میں نم نہیں ہوتی احساس کی دنیا اس کی محبت سے سرشار نہیں ہوتی جذبات کی دنیا میں احسان مندی کی لہر ہلچل نہیں مچاتی ہمیں بس اس سے شکایت رہتی ہے دوسروں کو گاڑی کیوں ملی مجھے کیوں نہیں ملی دوسرے کا بنگلہ کیوں ہے میرا کیوں نہیں دوسرے کی بیوی اتنی خوبصورت ہے میری کیوں نہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ گاڑی ہوتی مگر ٹانگیں نہ ہوتی بنگلے ہوتے مگر ہاتھ نہ ہوتے خوبصورت بیوی ہوتی مگر آنکھیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا اس سب کے باوجود ہمیں شکایت ہے مالک ہمیں پھر بھی آپ سے شکایت ہے فرض آشنائی ہمارے دین میں نماز روزہ اور دیگر عبادات کے اوقات ایام اذکار اور اعمال مقرر کیے گئے ہیں جیسے نماز دن میں پانچ اوقات میں متعین رکعت کے ساتھ ادا کرنا ہوتی ہے سال میں رمضان کے ایک ماہ کے روزے رکھنے ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ ان عبادات کو فرد کی ثواب دید پر کیوں نہیں چھوڑا گیا اور کیوں ایک خاص تعداد اور ایام مقرر کیے گئے ہیں اس بات کی حکمتیں تو بلا شبہ بے شمار ہیں لیکن ایک بنیادی حکمت یہ ہے کہ عبادات نفس انسانی کی تربیت کا ایک ذریعہ بھی ہیں انسانی نفس کو اگر کسی قواعد و ضوابط کی عادت نہ ڈالی جائے تو وہ بے لگام ہوتا چلا جاتا ہے وہ عقل اور فطرت کے ہر تقاضے اور فرد و معاشرے کی فلاح کے ہر پہلو کو نظر انداز کر کے اپنی خواہش اور جذبات کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے اس رویے کی اگر اجازت دے دی جائے تو معاشرہ درہم برہم ہو جائے گا یہ عبادات ہیں جو انسان کو نفس کی خواہش کے خلاف کام کرنے کا عادی بناتی اور زندگی ایک قاعدے قانون میں ڈھالنے کی تربیت دیتی ہیں مثلا فجر کی نماز صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈلواتی ہے فجر میں میٹھی نیند کی قربانی دے کر انسان نسیم صبح کی اس تازگی کو جسم جا کا حصہ بناتا ہے جو کہیں نہیں مل سکتی دیگر نمازوں میں وقت کی پابندی اور رکتوں کا تعین انسان کو عادی بناتا ہے کہ وہ اپنی قوت ارادی کو اتنا مضبوط بنا لے کہ وہ زندگی کی ہر مصروفیت دلچسپی اور آرام کو چھوڑ کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا خوگر بنے یہی وہ فرض آشنائی ہے جو ایک دفعہ انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ اپنی ذات خاندان اور معاشرے کے حوالے سے پیدا ہونے والی ہر اخلاقی ذمہ داری کو احسن طریقے پر نبھاتا ہے اس بات کا شعور جس معاشرے میں عام ہو وہاں خیر و برکت کے پھول ہی کھلا کرتے ہیں